پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور جان کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکزیب کی جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا تو ان لوگوں نے اس کی تکزیب کی اور اس کی کونچے کاٹ ڈالی تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے